جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پراباند ہے صفیں بنائی کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے ریحمن نے ازن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی